عليه وسلم أكثروا ذكر عزم اللذات وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس فقال صلى الله عليه وآله وسلم أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم حضرات کوشش یہی کرنی ہے کہ آج کی اس محفل میں ہمارے دل کا زنگ اتر جائے اور دنیا کی محبت میں کمی لا کر آخرت کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور خواہش تو یہی ہے کہ لا ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے اور جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے سب سے اہم ترین بات دنیا کے حوالے سے ہے جس دنیا نے ہمیں آخرت سے غافل کیا ہوا ہے جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں جس دنیا کے اندر ہم جیتے ہیں جس دنیا کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں جو ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دنیا کی چمک گمک ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے اتنا خیرا کرتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں ہم اپنی موت کو بھی بھول جاتے ہیں اور قبر کے مراحل کو بھی بھول جاتے ہیں دنیا کی زندگی کیا ہمارے لیے بہتر نہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے اس دنیا کی حقیقت سمجھ لیں اس دنیا کا تعارف لے لیں جس دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں جس دنیا کی چاہت میں ہم مرے ہوئے ہیں جس دنیا کی خاطر ہم اپنی آخرت کو بلائے بیٹھے ہیں اور اپنے اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں آخر وہ دنیا کیا ہے آخر اس دنیا کی حیثیت کیا ہے یہ دنیا کی زندگی جہاں شب و روز ہمارے گزر رہی ہے آخر کتنی لمبی یہ زندگی ہے اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب والحرب وزینہ وتفاخر فی الاموال والاولاد یاد رکھو دنیا کی زندگی کھیل کود اور تماشا ہے ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے بل تو سرون الحیات دنیا والآخرت خیر و اب کا غفلت میں پڑے انسانوں آخر تم دنیا کو ترجیح کیوں دیتے ہو مال کو دولت کو عہدوں کو زمین کو کیا تمہیں اللہ کی آخرت پسند نہیں ہے کیا تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت پسند نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کیا ہوا ہے کیا ہم وہاں نہیں جانا چاہتے دنیا دنیا کے باغات کی آسائشیں جنت کے مقابلے میں حیثیت کیا رکھتی ہے جنت کے مقابلے میں ان کی کیا وقت ہے اور دنیا کی یہ تکلیفیں جو ہم دین پہ عمل کرتے ہوئے قبول کرتے ہیں دنیا کی ازمائشیں دنیا کی امتحانات جہنم کی آگ سے تو بڑھ کر نہیں ہو سکتے دوزخ کی آگ سے بڑھ کر تو یہ نہیں ہو سکتے تو آج ہم اس بول میں کیوں پڑے ہوئے ہیں آخرت جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس پر ہماری نظر نہیں جاتی اور دنیا کے بارے میں منصوبہ بندی کیسے رہنا ہے کیسے زندگی بسر کرنی ہے گھر میرا کس طرح کا ہونا چاہیے اس گھر کے اندر بیڈ بستر کس طرح کے ہونے چاہیے اس گھر کے اندر ہمارا گزارا کیسے ہوگا کھانے پینے کے سامان کہاں سے لائیں گے جب تک جاب نہ کرے جب تک نوکری نہ کرے جب تک مزدوری نہ کرے گزارا نہیں ہوتا شام آتی ہے تو ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ سارا دن میں نے کیا کمایا کیا کبھی سوچا ہماری زندگی کی شام بھی ہونے والی ہے ہماری زندگی کی رات بھی پڑنے والی ہے ہم نے کیا کمایا ہے اپنی آخرت کے لیے ہم نے کیا جمع کیا ہے اپنی آخرت کے لیے اللہ رب العزت کا قرآن بل تو سرون الحیات الدنیا خیر دنیا کا دنیا اتنی قیمتی ہو گئی ہے کہ تم بار بار اسی کو ترجیح دیتے ہو اسی سے تذکرہ محبت پیار کرتے ہو اللہ رب العزت کا قرآن واضح انداز میں کہہ رہا ہے عربی تم الحیات دنیا من الاخرہ فما متاع الحیات دنیا فی الاخرت الا کلیل یہ دنیا کی زندگی عرضی کلیل ہے تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے بلکہ اللہ نے فرمایا لا البلاد متاع ثم وبئس کبھی بھی دنیا کی چمک دمک تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کو دیکھ کے کہیں پریشان نہ ہو جانا کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم نے کیا جمع کیا ہے کتنی دولت ہمارے پاس نہیں ہے دنیا موجے کر رہی ہے مزے کر رہی ہے لا تکلم البلاد کیوں تھوڑا سا سامان ہے تھوڑی سی عیش ہے سما و جہنم پھر ٹھکانا جہنم ہے سما جہنم پھر ٹھکانا ان کا جہنم ہے پھر جہنم کے اندر جانا ہے پھر دو کے اندر انہوں نے جانا ہے وہ بے سلمیہات اور بڑا برا ٹھکانہ ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے وہ من یرید العاجلہ ما نشاء لمن نرید جو تم میں سے دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیں گے مال چاہتا ہے اولاد چاہتا ہے زمین چاہتا ہے پلاٹ چاہتا ہے پراپرٹی چاہتا ہے سب کچھ دے دیں گے مگر پھر اس کا ٹھکانہ ہم جہنم کی آگ بنا دیں گے متا ان کلیل سما وہ جہنم اور جو آخرت چاہتا ہے جس کی سوچ اللہ کو راضی کرنے کی ہے اللہ کو خوش کرنے کی ہے وہ تو اپنی آخرت میں لگا رہتا ہے کوششیں کرتا ہے محنت کرتا ہے تغودو کرتا ہے اللہ اس کی کوششوں کو قبول بھی کرتا ہے یہ دنیا کی زندگی آؤ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا کا تعارف کیا کروایا رحمت کائنات علیہ السلام نے دنیا کے بارے میں ہمیں صاف کہہ دیا المؤمن و جنت دنیا کے اندر اگر کوئی تکلیف آئے رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے رب کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تبلیغ کا کام کرتے ہوئے کلمہ حق کہتے ہوئے تو پریشان نہیں ہونا دنیا تو مومن کے لیے ہے ہی قید خانہ کافروں کے لیے جنت ہے اللہ نے ہمارے لیے آخرت کو بنایا ہے رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں لو کانت دنیا تعدل عند اللہ یہ کوٹھیاں یہ محل یہ پہاڑ یہ سبزہ یہ سمندر یہ موتی یہ ہیرے یہ سونا یہ اقتدار سارا مل جائے اللہ رب العزت کے ہاں اگر اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کافروں کو کبھی نہ دیتا کیا اس دنیا سے کبھی پیٹ بھر سکتا ہے لبن آدم وادیان مال کتنی کمانی ہے دنیا کتنی جمع کرنی ہے دولت اگر دو وادیاں ابن آدم کو بری ہوئی مال کی مل جائے پیٹ نہیں بھرتا پھر تیسری کی تمنا کرتا ہے تیسری بھی مل جائے فرمایا ما یمل جو فونی ادم الا التراب اس کے پیٹ کو تو مٹی ہی بھرے گی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تو حتی زرتم المقابر مال کی کثرت کی حوث میں یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں اتنا جمع کر لو تمہیں قبرستان پوچھا دیا سب کچھ چھوڑ کے انسان قبرستان میں چلا گیا بتاؤ قبر میں ساتھ لے کے کیا جاتا ہے کوٹھیاں محل ساتھ لے کے جاتا ہے عہدے نوکریاں اور گاڑیاں کیا قبر میں ساتھ لے کے جاتا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا مال جمع کرتا ہے پھر اس کی گنتی کرتا ہے سمجھتا ہے شاید یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا یہ تو آگ بڑھنے والی ہے جو تیرے جسم کو جلسا کے راک کر دے یہ ہے دنیا رحمت کائنات علیہ السلام نے کہا تھا ان دنیا حلوت الخدیرہ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا کبھی کبھی دل میں خیال آ تو جاتا ہے نا یہ کافر اتنی موجیں کر رہے ہیں اتنے مزے کر رہے ہیں اتنی ان کی ریل پیل ہے چمک دمک ہے اور دین کا کام کرنے والوں کا حال کیا ہے تو اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول اسلات اسلام بیان کرتے ہیں ہمارے سامنے وضاحت کرتے ہیں ہمیں وعدے کر کے بتا دیتے ہیں یہ دنیا یہ مال یہ دولت جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو جن کی تمنا کرتے ہو سب کچھ ختم ہونے والا ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے سب کچھ برباد ہونے والا ہے خلوت خدرا سر سب و شاداب ہے دنیا لیکن یاد رکھنا رب نے تم پر نظر رکھی ہوئی ہے تم کیا کرتے ہو اگر اپنی مرضی کرو گے تو اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے رحمت کائنات علیہ السلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ بکری کا کان کٹا بچہ مردہ دیکھا رحمت کائنات علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ اس کو کون خریدے گا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس کو تو مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا یہ بکری کا کان کٹا مردہ بچہ اس کو کون لے گا تو پیارے رسول اسلام نے فرمایا یہ بکری کا کان کٹا مردہ بچہ تم اس کو مفت میں بھی لینا نہیں چاہتے رب العزت کے ہاں دنیا اس سے بھی بدتر ہے زہاک صحابی رضی اللہ عنہ کھانا کھا کے آئے رحمت کائنات علیہ السلام نے دیکھا تو کہا یا زہاک ماذا اکلتا کیا کھا کے آئے ہو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام گوشت کھا کے آیا ہو کہا کیا پی کے آئے ہو کہا دودھ پی کے آیا ہوں یہ کھانا پینے تو ہمارا ہوتا ہے نا اسی کے لیے سب کو جھوٹ بولا جاتا ہے ملاوٹیں ہوتی ہیں دھوکے ہوتے ہیں فراڈ ہوتا ہے دکاندار دکان بند نہیں کرتا نماز کے لیے کھانے پینے کے لیے سارا کچھ ہوتا ہے کہا کیا کھا کے آئے ہو کہا گوشت کھا کے آیا دودھ پیا ہے نبی علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا بتاؤ وہ تیرے پیٹ میں جا کے کیا بن گیا تو صحابی رسول کام اٹھے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تو میرے پیٹ میں جا کے گند بن گیا کہا دنیا اس گند سے بھی خطرناک ہے یہ رحمت کائنات علیہ السلام دنیا کا تعرف کروا رہے ہیں مجھے اتنا بتا دو کہ پیارے نبی علیہ السلام دنیا میں کیسے رہتے تھے کیسے زندگی بسر کرتے تھے ہم امتی دوسری سنتوں کو تو زندہ کرنے والے مگر رحمت کائنات کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آپ کے مکان ہماری نظروں میں نہیں ہوتے کہ امام المتقین بھی تھے خاتم النبیین بھی تھے سید الاولین والآخرین بھی تھے امام الانبیاء بھی تھے علیہ السلام والسلام مگر رہتے کیسے تھے گزارا کیسے ہوتا تھا جیتے کیسے تھے ہم نے تو حدیث میں اتنا پڑا ہے آپ نے فرمایا لوگوں میرے اور بلال کے اوپر ایک مہینہ ایسا بھی گزرا تھا کہ ہم پتے کھا کے گزارا کیا کرتے تھے پتے کھا کے گزارا کرنے والا رسول دعوت کا کام کرے اللہ کو یاد کرے رب العزت کے رستے میں جہاد کرے اور پیچھے نہ ہٹے اور ہم صبح و شام کھانا کھائیں اور اللہ کو یاد پھر بھی نہ کرے اور آخرت کو بلا بیٹھے اور اپنی قبر کو بلا دے پیارے نبی السلام وسلام کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ سے جب عروہ نے پوچھا تھا کہ امی گھر میں گزارا کیسے ہوتا تھا کہا عروہ دو دو مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا ہم کھجور اور پانی سے گزارا کیا کرتے تھے پیارے نبی علیہ السلام کے گھر میں دو دو مہینے چولا نہیں جلتا کھجور سے گزارا کرتے تھے ماشا بیا آل محمد من خبز شہیر جتنا مال آج ہمارے پاس ہے نا اس کا حساب دینا پڑے گا دو چیزیں ابن آدم کو ناپسند ہیں مگر اس کے لیے بہتر ہے تھوڑا مال ناپسند ہے حالانکہ بہتر ہے قیامت کے دن حساب تھوڑا ہوگا اور چھوٹی زندگی ہاں اس کو ناپسند پسند ہے موت کا آنا ناپسند پسند ہے حالانکہ جتنی جلدی موت آئے گی اتنا ہی فتنوں سے بچ جائے گا اتنا ہی گناہوں سے بچ جائے گا نافرمانیوں سے بچ جائے گا نبی کے گھر میں تو آل محمد دل دل دو پیٹ کے جو کی روٹی بھی آل رسول کو نہیں ملی ہے اور وہ واقعہ بھی یاد کریں گے جب اللہ کے نبی علیہ السلام سو کر تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں یہ دنیا ہے جو ہمیں بستروں سے اٹھنے نہیں دیتی یہ دنیا ہے جو مسجد میں آنے نہیں دیتی یہ دنیا ہے جو ہمیں نیکی کے کام کرنے نہیں دیتی بہانے بناتے ہیں مصروفیت بڑی ہے مسائل بڑے ہیں ہمارے کام ہی بڑے ہیں ہمارے چکر بڑے ہیں کھیتی میں حل جو اتنا ہوتا ہے اور مسائل بڑے ہیں پیارے نبی علیہ وسلام کی اتنی دنیا کے چکر ہی کیوں لگائے ہوئے ہیں اتنا دنیا سے محبت ہی ہم کیوں کرتے ہیں سو کر اٹھے تھے نیچے بچھانے کے لیے چادر کوئی نہیں تھی جب آپ اٹھے تو آپ کی کمر پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے تو عمر بن خطاب رضی اللہ نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑے پوچھا عمر کیوں روتے ہو کہا اللہ کے نبی کیسے ہو کس طرح موجے کرے اور آپ کائنات کے امام ہیں آپ حسین و جمیل ہیں آپ اشرف کائنات ہیں آپ کو نیچے بچانے کے لیے چادر بھی نہیں ملی تو رحمت السلام کا جواب سن لو بعض دفعہ علماء بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا بنایا میری اولاد بھوکے مر جائے گی میرے باپ بعض دفعہ پریشانیاں آ جاتی ہیں مسجد کے امام کو خطیب کو مدارس میں اللہ رب العزت کے دین کا کام کرنے والوں کو پریشانیاں آ جاتی ہیں مت پریشان ہوا کرو مت سوچا کرو ہمارے لیے اس وقت اسنا کے لال ہے اور اس رات وسلام ہے کہا عمر تو پریشان ہو گیا ہے کہ کیسرو کسرا موجے کر رہے ہیں اور ہمیں نیچے بشانے کے لیے چادر بھی نہیں ملی کہا عمر مالی والی دنیا میرا اور دنیا کا کیا رشتہ ہے میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے ان کو دنیا میں ملا ہے ہم کو اللہ جنت الفردوس میں دے گا کبھی کسی نے یہ سوچا تھا کوئی کوٹھی دیکھو گاڑی دیکھو سکون دیکھو تو یہ سوچا کرو اللہ ہمیں جنت میں دے گا ہم وہاں موجے کریں گے یہاں کی جنت یہاں دنیا کی جنتیں تو آروی ہیں چار سال دس سال آٹھ سال بیس سال پچاس سال اور وہاں جنت میں تو کوئی نکالے گا نہیں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے عبداللہ ابن مسعود انہوں نے یہ منظر دیکھا فرمایا عبداللہ میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو سفر کرتا ہے رستے میں بعض دفعہ دھوپ لگتی ہے تو درخت کے نیچے سائے کے نیچے آ عارضی طور پر آرام کرتا ہے اور پھر سفر شروع کر دیتا ہے میں تو دنیا سے پیار کرنے والا ہوں ہی نہیں اور یاد کریں اس واقعے کو بھی رحمت کائنات علیہ السلات وسلام کی دنیا سلف صالحین کی دنیا کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم خراب نہ ہو جائیں تاکہ ہم آج نیتیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو مدارس میں داخل نہیں کرواتے ان کو حفظ نہیں کرواتے یتیم ہو جائیں گے مسکین ہو جائیں گے رزق کا کیا بنے گا روٹین کو کہاں سے ملے گی میں اپنے بچے کو بہتر بنانا چاہتا ہوں اس کے لیے بہتر بندوبست کرنا چاہتا ہوں آؤ آمینہ کے لال اسلام کے گھر کی حالت دیکھ لو عطی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا میں نے آپ کا گھر دیکھنا ہے دیکھوں گھر بادشاہ کا ہے یا پیغمبر کا ہے کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا گھر دیکھا چھوٹا سا کمرہ تھا کچی تھی سہن بھی کچا تھا دیواریں بھی کچی تھی مجھے کوئی سامان نظر نہیں آیا ایک ہی چادر وہاں پڑی ہوئی تھی امام کائنات علیہ السلام نے نیچے بچائی اور کہا دی تم اس کے اوپر بیٹھو میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں کیا تھا گھر میں رکھا ہوا ایک چادر آج ہمارے گھروں میں کتنا کچھ ہے اگر قرآن کی آواز نہیں آتی تلابت قرآن نہیں ہے اللہ کی یاد نہیں ہے اللہ کا ذکر نہیں ہے ایک چادر گھر میں عورت باہر سے آتی ہے ہے پوچھتی امام کائنات کس بستر پر سوتے ہیں امی عائشہ نے اشارہ کیا اس بستر پر سوتے ہیں اس نے ہاتھ لگایا تو اتنی سخت چٹائی تھی کہتی ہے اس بستر پہ نیند آ جاتی ہے کہا میرا سرتاج تو ہر رات اسی پر سوتا ہے اس نے کہا اگر اجازت دو تو میں بستر بدل ڈالوں اجازت دو تو میں بستر نیا لا کے دے دوں امی عائشہ نے کہا کون سی کوئی بڑی بات ہے تو ایک بستر ہی تو ہے نا ٹھیک ہے بستر بدل ڈالو وہ پرانا بستر لے گئی اور نیا بستر لے کے آئی رحمت کائنات علیہ السلام گھر میں آئے اس بستر پہ بیٹھے تو اٹھ پڑے عائشہ یہ کہاں سے بستر لے کے آ گئی ہو کہا میں نے مانگا نہیں تھا ایک عورت دیکھ کے گئی ہے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ردی ہی عائشہ عائشہ اس بستر کو واپس کر دو لو شیتو لدعوت اللہ لعجر اللہ مائی جبال الزہب والفضہ میں چاہتا تو رب سے دعا مانگتا اللہ میرے لیے سونے چاندی کے پہاڑ بنا دیتا مگر عائشہ میں نے دنیا کو پسند ہی نہیں کیا کتنے فاقے کاٹا کرتے تھے کتنی دفعہ رنگ اڑا کرتا تھا ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر رحمت کائنات علیہ السلام تشریف فرما تھے کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے نبی کا رنگ اڑا ہوا دیکھا اللہ اکبر رنگ اڑا ہوا دیکھا تو کہا اللہ کے رسول یہ اپنا کیا حال بنا رکھا ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے تو آپ نے آگے سے جو الفاظ فرمائے دل کو ہلا دینے والے کہا ما دخالا فی جو فی حاضر منزو سلاسیت ایام کاف تین دن سے اس پیٹ کے اندر کو دانا داخل ہی نہیں ہوا ہے کیا تھی دنیا صحابہ کی دنیا دیکھیں ہمیں المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور باہر سے سفیر ان کو ملنے آتے آج کے حکمران دیکھ لو اور نگران دیکھ لو گورنر دیکھ لو وزراء دیکھ لو آج کے بڑے M P A M L A دیکھ لو آج کل بڑے مسکین بنے ہوں گے لیکن آنی جانی ان کی دیکھتے رہنا کیسے چلتے ہیں کیسے گھومتے ہیں اور رحمت کائنات کے سپاہی کو بھی دیکھ لو امین المومنین کو بھی دیکھ لو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کی زندگی پڑھو کافر سفیر مل آتے ہیں اور پتہ ہے خلیفہ راشد خلیفہ ثانی آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے نے جو کپڑے پہنے ہوتے تھے کیسے ہوتے تھے کپڑوں کے اندر بارہ بارہ ٹاکیاں لگی ہوتی تھی بارہ بارہ پیوند لگے ہوتے تھوڑا سا کپڑوں پہ شکن پڑ جائے ہم آتے نہیں ہم اٹھتے نہیں جب تک کپڑے نہ بدل لیں بارہ بارہ پیوند لگے ہوتے لوگوں نے کہا امیل مومنین کو کوئی کون سمجھائے کہ باہر سے دنیا ملنے آتی ہے کم از کم ایک سوٹ تو ایسا سلوا لیں کہ جہاں لوگوں کو دکھایا جا سکے ہمارا امیر ہے کسی کو جرت نہیں ہوتی امی عائشہ سے کہا گیا حفصہ سے کہا گیا تم کہو تمہاری بات بڑی مانتے ہیں تو دونوں نے امیل مومن سے کہا ایک سوڑ سلوا لیں تاکہ باہر سے آنے والوں سے ملاقات ہو سکے تو عمر بن خطاب رضی اللہ فرمانے لگے عائشہ مجھے مشورے دے رہی ہو نئے سوٹ گئے کیا تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے کپڑے بھول گئے اللہ کے نبی کے کپڑوں کو بھی تو ٹاکیاں لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے کپڑوں کو بھی تو پیوند لگے ہوئے تھے ہم کس دنیا میں رہتے ہیں ہم کس دنیا میں جیتے ہیں اس کی دو کروڑ کی کوٹھی ہے میری تو بیس لاکھ کا یہ مکان یہ کوٹھی ہے ہم دل کو تسلیاں دیتے ہیں ہیں ہیں اور کتنے لوگ جو فاقے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں ہمیں ان کی فکر تک نہیں احساس تک نہیں ہوتی اپنی فکر خود غرضی کی دنیا ہے قیامت کی علامتیں پوری ہو رہی ہیں یاد کرو رحمت کائنات علیہ السلام کے صحابی عمیر بن سعد کو رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین نے پیغام پیغام بھیجا عمیر تیری شکایتیں لگ گئی ہیں گورنر تھے گورنر سنا ہے تو نے مال بڑا کٹھا کر لیا ہے اپنا سارا مال لے کے مدینے آ جا وہاں اسبا ہو رہا ہے نماز پڑھائی امیر مومنین نے نماز پڑھانے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے دیکھا مسجد نبی کے دروازے میں ایک آدمی کھڑا ہے پہچان میں نہیں آ رہا اس کے پاس گئے کہا کون ہے تو تو اس نے آگے سے کہا امیر مومن مجھے بول گئے اور میں آپ کا عمیر گورنر ہوں کہا یہ حالت تم نے کیا بنا رکھی ہے کپڑے پھٹے ہوئے ٹوٹا ہوا جوتا ہاتھ میں ڈنڈا ساتھ لٹکا ہوا پیالہ عمیر اور پیدل آئے ہو اتنی دور سے پیدل آئے ہو کہا پیدل آیا ہو کہا سواری کیوں نہیں کہا نہ میں نے مانگی ان سے سواری نہ انہوں نے مجھے دی سواری کہا تیرا سامان کہاں ہے کہا میل من مسافر کا سامان کتنا ہوتا ہے میرا تو اتنا ہی سامان ہے تھک جاتا ہوں تو ڈنڈے سے ٹیک لگا لیتا ہوں پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہوں اس کپڑے میں میرا گزارا ہو جاتا ہے دنیا باتیں بڑی کرتی ہے مگر حساب میں نے دینا ہے دنیا نے نہیں دینا اپنا اپنا حساب ہے تو میں نے حساب دینا ہے میں عمیر بن سعد ہوں امیل مومن نے حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور کہا عمر تو سمجھتا تھا تو سب سے آگے ہے لوگ تو تجھ سے بھی آگے نکل گئے تو پھر دعا مانگی اللہ کی قبل اللہ قبل اس کے کہ میں بدل جاؤں مجھے اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا دیں میں اس دنیا میں نہیں پڑھنا چاہتا اب بزرگ فارغ کو یاد کرو مال کتنا آیا تھا دنیا کتنی آئی تھی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے جھونپڑے میں رہتے تھے خیمے لگا کے رہتے تھے کسی نے کہا ابو ذر اور کوئی گھر تو بنا لو دنیا نے اتنے گھر بنا لیے کوئی کچا گھر بنا لو کب بناؤں کیسے زمین کا مالک مجھے گھر بنا نہیں دیتا کہا پھر بھی چلو خیمہ لگا ہے نا اس خیمے کے اندر کوئی برتن رکھ لو کوئی سامان رکھ لو مہمان بعض دفعہ آ جاتے ہیں تو جو الفاظ ابو ذر غفاری نے بولے کاش ہماری زبانوں پر بھی الفاظ ہو کہا میرے رب نے میرا ایک گھر مجھے یقین ہے میرے رب نے میرا ایک گھر جنت الفردوس میں بنایا ہوا ہے مجھے دنیا کا جو مال پسند آتا ہے میں وہاں جمع کروا دیتا ہوں کیسے تھے صحابہ کیا تھی ان کی زندگی عمر بن خطاب محاسبہ کرنے گئے رضی اللہ عنہ شام میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ ان کا حساب کتاب لیا کہ ابو دردہ میں نے تمہارے گھر میں رہنا ہے کہا ٹھیک ہے سو بسم اللہ آئے آپ چیک کرنا چاہتے تھے میرا گورنر کس محل میں رہتا ہے کس جگہ پہ رہتا ہے کس مکان پہ رہتا ہے چھوٹا سا کمرہ تھا رات کا ٹائم ہوا سونے کا تو مومن عمر بن خطاب نے کہا ابو کوئی نیچے چیز نہیں بچانی جس پر لیٹ کے سونا ہے کہا میں تو کنکریوں پر ہی روز سوتا ہوں کہا کچھ تکیہ ہے تکیہ لگا کے تاکہ میں سو جاؤں کہا میں تو اپنے گوڑے کی پلان کو ہی تکیہ بناتا ہوں کہا چادر ہے شام کی سردیوں میں گزارا کرنے کے لیے کہا یہ پتلی سی چادر ہے دونوں نے آدھی آدھی اوپر لیتے ہیں پتلی سی چادر کہا ابو دردہ چادر میں گزارا ہو جاتا ہے سردیوں کے موسم میں کہا فاطمہ کے باپ کا بھی تو گزارا ہو ہی جاتا صاحب ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے کمالو کما لو کما لو اپنی آخرت کو بھول بیٹھے اور یہ بھائیو بتاؤ دنیا میں ہمیشہ رہنا رہنا ہے ہے ہے کون جو کہے جی میں نے ہمیشہ کوٹھی ساتھ جائے گی محل ساتھ رہے گا ہر وقت ہمیشہ رہوں گا سلطان محمود غزنوی اپنے باپ کو محل بنا کے دیتے ہیں بڑا پیارا محل تھا بڑا خوبصورت محل تھا بدی یہ آپ کا محل ہے ابا جی یہ آپ کے لیے میں نے بنایا ہے فرما بردار اولاد نے اپنے باپ کے لیے محل بنایا باپ نے محل دیکھا تو رونا شروع کر دیا ابا جی آپ روتے کیوں ہیں محل دیکھ کے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہا بیٹا ایک چیز کی گارنٹی تم دے دو تو میں مسکرانا شروع کر دوں گا کہا کون سی کہا کیا میں اس محل میں ہمیشہ رہ سکتا ہوں کہا نہیں تو پھر میں کس بات پہ مسکراؤں سالم بن عبداللہ بن عمر کا واقعہ یاد کرو کیا اللہ کے نیک بندے دیتے ہم دنیا میں پڑے ہوئے ہیں اللہ دنیا کی خواہشیں اتنی آ جاتے ہیں بعض دفعہ انسان اپنے رب کو بلا بیٹھتا ہے سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے وقت کا بادشاہ اس نے ان کو روکا کہا سالم میں بادشاہ ہوں کہا پھر کیا کروں اللہ کے ولیوں کی پہچان پھر میں کیا کروں کہا مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں جو کچھ میرے پاس ہے مال دولت میں دینے کے لیے تیار سالم کا جواب سن لو کہا رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کیسے مانگو تم سے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے میں کسی اور سے مانگوں بادشاہ پریشان ہو کے پیچھے ہٹ گیا تو وہاں مکمل کیا پانی زمزم کا پیا دو رکعت نماز پڑھی جلدی جلدی بیت اللہ سے باہر نکلے کہیں بادشاہ پھر نہ آ جائے بادشاہ پھر سامنے کھڑا تھا کہتا ہے سالم عمر بن خطاب کے پوتے اب تو اللہ کے گھر سے باہر نکلا ہے اب مانگو تو سالم نے کہا کیا دے گا تو مجھ کو بتا دنیا دے گا کہ آخرت دے گا اس نے کہا آخرت کا تمہیں مالک ہی نہیں دنیا میرے پاس ہے دنیا دے سکتا ہوں تو سالم نے بڑی سے نظروں کو اٹھایا اور کہا تو دنیا دینا چاہتا ہے میں نے دنیا کے مالک سے کبھی دنیا کا سوال نہیں کیا تم سے کیوں مانگو میں نے رب سے کبھی دنیا مانگی ہی نہیں عبدالعزیز کو یاد کرو کھانا کھا رہے تھے دروازہ کسی نے باہر سے کٹ اجازت مل گئی دیکھا امیر المومنین خلیفہ راشد کھانا کھا رہے ہیں کس کے ساتھ پیاز کے ساتھ روٹی خشک کھا رہے ہیں کہا امیر المومن آپ کا یہ حال ہے اتنی بھی اتنا بھی زیادہ زہد اچھا نہیں ہوتا کہا چل نکل جا میرے گھر سے دوبارہ جب بھی کھانا کھاؤں گا میں کسی اور کو اپنے پاس آنے نہیں دوں گا یہ میرا اور میرے رب کا مسئلہ ہے تم کون ہوتی ہو مداخلت کرنے والے بیٹے چھوٹے چھوٹے رشتے داروں نے اعتراض کیا دنیا اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے جاتی ہے عمر بن عبد العزیز تم کتنا چھوڑ کے جا رہے ہو چالیس دن ہم دن آر گھر میں تھے وہ بھی خرچ ہونے والے رب کی راہ میں کہا اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہو بچوں کو بلایا بچوں کو پاس بٹھایا تو کہا میرے بچوں مجھے قرآن سناؤ کچھ صورت البکرا سنا رہے کچھ صورت عال عمران سنا رہے کوئی النساء سنا رہے کوئی المائدہ سنا رہے انعام سنا رہے قرآن مجید کی صورتیں ان سے سنی کہا تم کہتے ہو اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہا ہوں مجھے بتا تیرے بچے کا کتنی دولت ہے کہا اتنے لاکھ درہم و دینار کہا تو کہتا ہے میں اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے کے جا رہا بتا تیرے لاکھوں درہم سورت البقرہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہا نہیں کہا ساری دنیا کی دولت تو میں اپنے بچوں کو دے کے جا رہا ہوں میرا رب ان کو بھوکا نہیں مارے گا اور طریق اس بات کی گواہی دیتی ہے جو لاکھوں میں تھے وہ بیکاری بن گئے اور عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے مالدار بن گئے دنیا کاش ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہوتا اللہ پہ توکل ہوتا ہم آخرت کی فکر کرتے ہم اپنے آپ کو مسافر سمجھتے جس میں تک کن فی دنیا کا کا غریب کا یہ حدیث ہمیں یاد نہیں کن فی الدنیا دنیا کا غریب میں مسافروں کی طرح رہنا اجنبیوں کی طرح رہنا دنیا میں دل نہ لگانا عارضی دنیا ہے تم نے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے اذا اصبحتا فلا تنتظر المساء جب صبح ہو تو رات کا انتظار نہ کرو رات آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اللہ نفس ذائقت الموت کتنے ہیں جو ہمارے احباب چلے گئے حاجی عبد الوحید رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے اسلاف دنیا سے چلے گئے حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم وہ دنیا سے چلے گئے صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے علامہ شہید چلے گئے کتنے آئے اور دنیا سے چلے گئے بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ چلے گئے احمد ابن حنبل چلے گئے امام بخاری چلے گئے عبد ابن زبیر چلے گئے اسلاف چلے گئے راشدین چلے گئے امام الانبیاء دنیا سے چلے گئے ہم میں سے بھی ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے کلو نفس ذائقت الموت بتاؤ اس موت کی تیاری کیا ہے زندگی زندگی دولت دولت کما کما کے تھک گئے مگر جہاں کچھ ہونا تھا اس کے لیے تیاری کوئی نہیں کی قبر میں ہمارے کام آنے والی چیز کون سی ہے اور وہ موت کی سختیاں بڑی خطرناک ہیں اکثر و ذکر حاضم لذات اس کو زیادہ یاد کرو جو لذتیں توڑ دیتی ہے پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام سے کہ عقل مند مومن کون ہے تو رحمت کائنات علیہ السلام نے کہا اکثر للموت ذکرہ جو بہت زیادہ موت کو یاد کرتا ہے آج ہمارے گھروں میں موت کا تذکرہ آئے اور جی موت نہ کہیں آجے ہمارے گھر میں ذکر نہ کرو اتنا کا سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا عقل مند ہے اور موت کے بعد جو زندگی ہے سب سے بہتر اس کی تیاری کرنے والا عقل مند ہے کیا ہمیں پتہ ہے کہ موت کے مرحلے کتنے خطرناک ہوتے ہیں موت کے وقت فرشتے کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے رب نے قرآن میں کیا کہا ہے جب چاند نکلنے لگتی ہے ورنہ سجاتے نسا فرشتے کھینچ کھینچ کے گناہ گار کی جان نکالتے ہیں ہمیں یاد ہے جب موت آنے لگتی ہے تو گناہ گار کو فرشتے مارنا شروع کر دیتے ہیں جان نکلتی نہیں تلے کر کر کے دعائیں منگوا منگوا کے اور دعا کرو اس کو موت آ جائے اتنی خطرناک حالت میں ہے فرشتے تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں یا تربو یعنی مار رہے ہوتے ہیں چہرے پر پیٹ پر سزا دے رہے ہوتے ہیں وہ موت اس کو یاد کرو کلا اذا بلغت کی وکیلا راک وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق ہے کوئی میری جان بچانے والا ہے کوئی میری جان بچانے والا پنڈلی سے پنڈلی ملنے لگتی ہے روح نکل رہی ہے ساری زندگی جس رب سے جنگ کی اب اس کے پاس جانا ہے امر بناس فوت ہو رہے تھے تو کسی نے پوچھا امر کیا محسوس کرتے ہو کہا مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے میرے پیٹ پر کسی نے پتھر رکھ دیا ہے پہاڑ رکھ دیا ہے اتنا بوجھ محسوس ہو رہا ہے اللہ کے نبی صحابی کو دفنایا